اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جنلاتا اور مارتا ہے بولا میں جنلاتا اور مارتا ہوں ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب مشرق سے تو اس کو پچھم مغرب سے لے آ تو ہوش اڑ گئے کافروں کے اور اللہ را ناؤ دکھاتا ہے کو